سلام آمنا کے لال سبحانی سلام فخر موجودات فخر نو انسانی سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دست گیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی فرشتوں کی سلام جناب آمینا سنتی تھی یہ آواز آتی تھی مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان پہ روشن درود گلے باغے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شہر یار ایرم تاج دار ہر رے ہرم نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام مستفا جانے میں شب اسرار

پہ دم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود عرش کی زیب و زینت پہ عرش درود عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود فرش کی تی وہ نزہت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جا پہ پیک تروت مقمائے پیک ت بہدت پہ یک تا درود مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے صاحب رجعت شمس و شق القمر صاحب سو شکل قمر نائے بے دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ ہے جس کے زیر نگی ارشتا فرش ہے جس کے زیر نگی ارشتا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ تو ہے باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب باب نبوت پہ بے حد درود ختم دورے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود مجھ سے بے کس سے بے کس کی دولت پہ کو دور مجھ سے بے بس کی قوت پہلا لاکھوں سلام جان رب آلہ آلہ درود حق آنا دروح ہپتا لاکھوں سلام مصطفیٰ درود ہم غریبوں کے آد ہم غریب کے آتا

قمریاں تائران قدس جس کی قدس جس کی ہیں کمریاں

خم رہے جس کے آگے سرے سروراں خم رہے جس کے آگے سرے سرو خم رہے سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ فجر حق لیلت القدر میں مطلع الفجر حق لیلت القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان

جلال چشمے

شفاعت کا سے رہا جس کے ماں کے کا سے رہا جس کے ماتے کا سے آ رہا اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے سجدے کو میں کعبہ جھوکی جن کے سجدے کے سجدے کو میں بے کعبہ جھوکی ان بھگوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام گوسا شرم و حیا پر درو پر درود اونچی دینی رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جس تاریخ دل جگم لگے جس سے تاریخ دل جگمگان لگے جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی خود کی پتیاں پتلی پتلی پتلی پتلی گولے خود کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا دہن جس کی ہر بات یہ خدا چشمے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے جانا سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنج

ساحت پہ بے حد دور اس کی پیاری فساحت پہ بے حد درود اس کی پیاری فساحت پہ بے حد درود اس کی دلکش بالاغت پہ لاکھوں سلام سلا گھوسا با پہ لاکھوں سلام چھ چھ سل جھڑے نور کے جن کے گچھے سے جھڑے نور کے جن کے گچھے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نظہ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ تسکین سے ہوتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تب کی عادت پہ لاکھوں سلام جانے جانے سمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جسمت اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جسم اٹھا غنی کر دیا ہاتھ جی سمت غنی کر دیا موجے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام کو بارے دو عالم کی پروا نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام چشمے دہائی دریا بہیں

مشکل کشائی کے چمکے لال عید مشکل کشائی کے چمکے لال ناخونوں کی بشارت پہ لال

شیکم کی قناعت پہ لاکھوں کو عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی جو کہ عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی عزم شفاعت پہ کھینچ کر بندھی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام سلا کی قسم کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم کھائی قوران نیکاک کے گزر کی قسم

سہانی گھڑی چمکا تہ کا چاند جے سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں

سجدے پہ پیروزے ازن سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام

نوری درود خندے صبح عشرت پہ نوری درود گری ابر رحمت مت لاکھوں سلام آگے کھینچی گردن جھک گئی جس کے آگے کھینچی جھک

کو دیکھا یہ موسا سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کے ہر منہ پہ لاکھوں درود الغرض ان کے ہر پہلا کو دروت الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود خسلت پہ لاکھوں سلام نام و نسبت پہ نامی دورو نسبت پہ نامی درود ان کے ہر و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت تو حالت پہ لا

سے جس میں پودے جمے آپ تیر سے جس میں پودے جمے

مصطفیٰ اس بطول لے جگر پارے مصطفیٰ اس بطول لے جگ پار مستعفی اجلا آرا پہ کو سلام زاہدہ طیبہ تہرا سیدہ زاہدہ طیبہ تہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام حسنج مجتبا سید بل وہ حسن مجتبا سید السلخیا وہ حسن مجتبا سید اسخیارا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شہید بلا شاہ گو کا با اس شہیدے شہید بالا شاہ گنگو کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شرف در درجے نجف میرے برجے شرف در درجے نجف میرے برجے شرف رنگے

شفیق بان بانے پہارت پہ لاکھوں سلام صدیق آرام جانبی نبی بنت صدیق آرام جانے نبی بنت صدیق تینا لاکھوں سلام

جنت کا ملا ق دسوں جنت کاؤں جامی ملا وہ دسوں جن کو جنت کا ملا اس مبارک جامعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ تکو سی سید دھی ات پو صادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جس کے آداب سفر وہ عمر جی اس کے آداب شیدا دقل وہ عمر جس کے آدا پہ شیدا سل اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے عثمان صاحب وے کمی سے خدا یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا دا

مرتضا شیر حق اشجع جاؤل مرتضا شیر حق اشجع ہق اشجل اش جائن ساخی شربت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت سی کہے ہار مجھ سے خدمت کے خود سے کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہما پلا گھوسل موسافہ جانے کے لاکھوں سلام مے بد میں دو گلے بابے پیسالت پہلا کھو سلا پوسا با جانے پار تین کھو سلا بدمی تپ درو دور لتا نور ایل پہ ال تف زیب سینے زینے نظافت پہ لاکھوں سلام پا جانے رہا گھوس بج گئے اصل شب ہر بو بہبو بودے تخ میں وجود قاسی میں کنزے نعمت لاکھوں سلام مصطفیٰ خلوت پہ لاکھوں درود شاہ ناسوتے جلوت پہ لاکھوں سلام پرت وے اس میں ذات آہد پر درود پرت وے اس میں ذات آہد پر درود نسخے

خلق کے داد رس سب کے فریاد رس خلق کے داد رس سب کے فریاد یاد رس کافی روزے موسی سلام مصطفیٰ گھو سلا پہ اکثر سر دور کسرتے با دے کسرت بادے تلت پہ اک

درود فرحتے جان مومن بے حد درود ہلحے جان پہ بے حد درود زیزے فل زہلالت پہ لاکھوں سلام گھو سلام گھو سرما بیدار گوسلام سمئے بج میں پہ لاکھوں سلام وہ کرم کی گٹا سوئے سا وہ کرم کی گھٹا گے سوئے سورے سا وہ کرم کی

بر سے دور اشل باری گا سے دور اشل پاری پے بر سے درود سل کے درے شفاعت پہ لاکھوں سلام سا جانے برما

سنت بے حد درود ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رہمان

موشا وم کی گتا گیسوے مشک سا وہ کرم کی گاٹا گیسوے مشک سا لکے ابر را پہ لاکھوں سلام تیلا سلام سمرے میں جس کی ہر بات بڑھیں یہ خدا وہ دہ خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا ہودا چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے لاکھوں آداب جانو جینا جس کے پانی سے شاداب جانو جینا اس دہن کی تارابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمان جس سے کھاری کنویں شیر جس سے کھاری سولہ حلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود باتوں کی لذت پہلا کو اس کی باتوں کی لذت تیلا کو دور اس کی خطبے کی ہے بت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان دوش بر دوش ہے جن سے شان شرف ایسے شانوں کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان سے بڑا ہے مگر یوں کہوں دل سمجھ سے سمجھ سے سلام ذکر جلالت پہ گوشل درود ذکرے رفا ذکر

بوٹوں گھوسلا گوسا پا جانے گھوسلام شمے بتنی بیدار گھوسل میں دی بالا کیسمت پیسد قسمت پہ سد درود برجے ماہے رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ بے بناوٹ آدا پر ہزاروں درود بے تکلف ملا ہت پے نا کو جانے رحمان لگے جلب ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ پہ بیداری یہ شب پہ بے حد دور

کبھی مصطفی جانے رہمتھو سلا لاکھوں سلام رہم گھوس لمے بج گے سلام وہ چکا خنجر سے آتی صدا وہ چکا چارجر سے آتی سدا وو چکا چاک خنجر سے آتی سدا مستفی تیری سولت پہ لاکھوں

عرش کوس جرآ پہ لاکھوں سلام

ان سب لان سب لا سخب منزل ان کا سب لان سب لا خب منزلوں منکا سب لال سب لا سخب ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اجازت نہ جائے جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں اس سراوق کی عصمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ نہ جائیں جن میں روح قدس بے اجازت نہ جائیں جن میں روح قدس بے اجازت نہ جائے اس سراد کی عصمت پہ لاکھوں سلام ہوتا بے کا شانے اجتی سمرتا بے کاشن ایشتہ دمرتا بانے کا شان اجتہاد ن

شمشی شاہ خیبر شکن شیکن شیر شمشی زن شاہ خیبر شکن پر تے دست قدرت پہ لاکھوں سلام مسلمان دیکھا انہیں ایک نظر جس مسلمان نے جس مسلمان نے دیکھا انہیں

باقی ساقی آنے شراب باقی ساقی آنے شراب تہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام فت پہ آنا درود ان کی بالا شرافت پہ آنا درود ان کی بالا شرافت پہ آنا درود ان کی

سے آزم امام تو کا کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام او اولیاء جس کی نمبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ شیر خدا و رسول حضرت ہم ز خدا خدا رسول حضرت ہم ز شدا سول سین تے پدری تلا گھوسل مثال رہنا تلا گو سلا بجنے تیرا تلا گو سلا سدا لے سیدال محمد مامر رشید سیدالے محمد امام رشید گلے روزے ریاضت پہ لاکھوں سلام آل رسول نور جا اتر مجموعہ آلے رسول میرے آقا نعمت پہ لاکھوں سلام عذاب و سب و حساب و کتاب بے عذاب و و حساب و کتاب بے عذاب و تاب تبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ

مد ہو اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوق پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں مجھ سے خدمت کے خود ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے